ابو تالوت کہتے ہیں کہ میں انس بن مالک کے پاس گیا وہ کدو کھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے بیل کس قدر تو مجھے پسند ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے پسند کرتے تھے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو انچاس یہ حدیث ضعیف ہے